اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وہی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے